بسم الرحمن اللهم صل وعدہ کیتا سی بھائی باہر چڑیا تو دے دوبارہ کرو جی مسئلہ بھی آیا میں آج تو بعد میرا فتو ہوئے یہ شریف مجمع الدر المنتقى الدرر والغرر وغیرہ وغیرہ کرام نے لکھا ہے فاسق کی اذان کا اعادہ نہیں ہوگا جی، فاسق کی اذان کا اعادہ نہیں ہوگا ہاں۔ سمجھ آ رہی ہے ہاں، جی۔ یہ جو لکھا ہوا ہے بار شریعت میں اس کے حوالے سے وہ تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے جی، اس کی موٹی دلیل یہ ہے کہ ہمارے فخر اسلام لکھ رہے ہیں کہ فاسق کا کوئی امام بنانا تو جائز نہیں ہے جی۔ لیکن اگر امام بن گیا ہے اور اور جگہ جی اور متخر امام بھی نہیں ہے جی جاتا ادھر تو جماعت ہاں یعنی امام نہ ہو دوسری جگہ اگر جماعت دوسری جگہ بھی نہیں ملے گی تو پھر اس کے پیچھے پڑھ لینا افضل ہے جی، کے پیچھے پڑھ لینا افضل یہ تو ایسی عجیب بات ہے کہ پارسل کے پیچھے نماز افضل ہو اور اذان لے آتا ہو جی۔ اس وجہ سے فتوا اسی بات پر ہے کہ فاسق کی اذان کا اعادہ ضروری نہیں ہے اور تکبیر کا اعادہ تو ہے ہی نہیں جی۔ یہ بال اتفاق نہیں لہذا اسرار شاہ صاحب کا دیپال پور والے اسرار شاہ صاحب کا ایک جگہ پر جو ہے نا تقبیر فاسق یعنی داڑھی منڈے کی دوبارہ کروانا جو ہے نا سمجھ بات کیا ہے یہ فکا کے خلاف ہے لہٰذا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں جی۔ یہ آپ نے نشین کر لیا سمجھ بات کیا ہے جی۔ اچھا در مختار میں اگرچہ اس کے آدھے کا لکھا ہوا ہے آصف کی اذان کا جی۔ لیکن نیچے علامہ شامی اس کا یہاں پر اس کا ذکر مناسب ہے کیا ہاں، تو میں عبارتیں سنا دیتا ہوں جی۔ سمجھ نہیں آ رہی جی۔ یہ ہے جناب جی میرے سامنے آدور غرر غرر الاحکام الاحکام کی شرح ہے نا ملا رحمہ اللہ کی متن بھی جی۔ مطلب ان کا اپنا ہے شرح بھی اس کی کی ان اپنی ہے اس کے اندر لکھا ہے وہ جوہاد الغیر العقیر وهم الفاسق والقاعد جی۔ اخیرین کے غیر کی اذان اعادہ کی جائے گی اخیرین سے مراد وہ خود فرما رہے ہیں عمل فاسق والقائل کہ اگر کوئی بندہ بیٹھ کر ادان پڑتا ہے جی۔ تو اس کی ادان کو تو نہیں لوٹایا جائے گا اور اگر فاسق کا ہے تو اس کی بھی اذان کو نہیں لوٹایا جائے گا جی۔ اچھا اس کے اندر یہ ہے یہی در مختار والے جو ہیں سمجھ بات کیا رہی یعنی یہی سبراٹ یہ نہیں ہے میرا کہ یہ کتاب جو پہلے پیش کی تھی عام مشہور ہیں یہی دور مختار والے ان کی شرح ہے نا اس پر یہ جو کتاب ہے میرے ہاتھ میں ملتقل اب ہر اس کی شرح ہے عبد الملتقن کیا ہے در مختار والوں کی علاء الدین کفی رحم اللہ کی جی۔ بولو کن کی جی ہے جی پہلے میں نے اتنا غور ان مسلوں پر نہیں کیا تھا تقریروں میں لگا رہتا تھا ہے یہ ارے بھائی سب جو ہے جی۔ اب پہلے تو عبارت پڑھ رہا ہوں میں ملتقل اب خور سے مجماحل انور کی جی۔ الانور شرح اس کی جی۔ ملتقل اب خور جو ہے متن متن اور متن یہ ہے وہ کورہ اذان الفاسق شرح میں فرمایا لہٰذا ملے اعتماد ہے تو جی، اس کی بات قابل اعتماد نہیں دیا جی، نات جی، لیکن اسی میں فرمایا شرح میں ولا یعاد اچھا پھر در مختار والے مصنف جو ہیں ان کی جو شرح ہے در المنتقا فی شرح الملتقا اس کے اندر فرماتے ہیں بھائی آد اذان اذان الصبی جی بچے کی اذان یعنی بچہ جی، غیر عاقل اس کی اذان جو ہے وہ دہرائی جائے گی الفاسق الفاظ دون الفاسق کتنا ہو گئی تین بھائی جی، جی۔ والے اچھا علامہ شامی رحمہ اللہ جو ہے نا ان لو وہ کیا فرماتے ہیں ہاں جی سو اسی تین تراسی چوراسی پچاسی یہ آ گیا سمجھ نہیں آئے در مختار میں فرمایا و کافر و فاسق لہٰذا میں قبول قبول نہیں پھر کافر اور فاسق جو ہے نا ان کی جی. اذان کا اعادہ کیا جائے ہاں جی کیونکہ دیانات کے اندر بات قابل قبول نہیں ہے جی. اس کے تحت اللہ شامی رکھتے ہیں رقم اعتراض ہیں ذکر الفاسق ہونا غیر مناسب فاسق کا یہاں ذکر مناسب نہیں لینا صاحب البحر بحر الرائق والے نے جعل العقل والاسلام شرط صحت عقل اور اسلام کو انہوں نے صحت اذان کی شرط قرار دیا عقل اور اسلام کو یعنی صاحب عقل بچہ ہونا چاہیے جی۔ اور مسلمان کافر کی اذان بالکل صحیح ہوگی جی، لیکن عدالت اور ذکورت اور طہارت کو شرط کمال قرار دیا شرط صحت قرار دی جی۔ فاضان اور والمرأت والجنوب صحیح کیا جی، ہاں لیکن اتنا ہے کہ مرد جو وغیرہ ان کی جو ہے کہا مندوب ہے اس کا یاد کالا بگی اللہ پھر آگے فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ اذان فاسق صحیح نہ ہو بن نسبت قبول خبر ہی اس کی خبر کے قبولیت کے اعتبار اور اعتماد کے اعتبار سے نہ اقمال ہو اہو فلوم الدین پایا جائے گا آگے پھر فرماتے ہیں انه يصح اذان فاسق کی اذان درست ہے یعنی قبول وغیرہ فلا يصح اصلا تو یہاں پر کافر اور غیر عقل جو ہے نا اس کی تو بالکل ہی صحیح نہیں ہوگی ان کی تو صحیح ہو جاتی ہے جی۔ اردو بالکل صحیح نہیں ہوگی تو شارے کا کافر فاسق کے درمیان یہ برابری کرنا جو ہے یہ غیر مناسب ہے جی۔ کیا ہے بھائی اذان جو ہے ایک ہے نفس اذان ایک ہے اس کا وقت کی جو ہے نا وقت پر دلالت اس کی آ رہی جی۔ تو وقت پر دلالت جو ہے نا وہ ہے وہ یعنی خبر ہے جی۔ کہ جب وہ اذان دے رہا ہے گویا یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے جی، رہا اذان اذان تو وہ انسان کرے گا اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا جی۔ اچھا اچھا لیکن آپ مجھے یہ علامہ شامی اللہ کا جو قول ہے نا یہ کلام ہے جی۔ اس سے یہ معلوم ظاہر ہوتا ہے انہوں نے کافر کے ساتھ فاسق کی برابری جو ہے نا جی۔ اس پر اعتراض کیا ہے لیکن اعادہ جو ہے نا یہ آدھا ہوگا کہ نہیں ہوگا ہاں جی اس میں انہوں نے ان کی موافقت کر کی ہے مجھے لگ ڈا ہے یعنی انہوں نے ضائع و کافر فلد و کافر و فاسد میں زیادہ منسلک بہان میں سیاحت مجرور و معصوب و سبزی لایا خلد و فاسک ہاں یعنی وہ مصنف جو ہے اپنا شاعر جو ہے نا وہ مجنو ماتو سبی یاقل جو ہے نا ان کی اذان وہ کہتے ہیں مصنف یقین کر رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہے بالکل اور پھر شادر مختار والے یہ فرماتے ہیں کہ کافر اور فاسق کبھی یہی حالت ساتھ شامل کر دیا کہ ان کی بھی صحیح نہیں ہے تو حالانکہ وہ فرماتے ہیں یہ غلط بات فاصل کی صحیح ہے ہاں جی اور مرعت اور جنوب کی صحیح ہے ہاں جی لیکن کافر کی بالکل صحیح نہیں ہے وہ بات نہیں ہوگی تو ارادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا ہاں جی تو اس کا جو ہے نا یہاں پر جو ہے وہ کوئی اس سے تعلق نہیں کیا گیا ہماری بات کیا رہی جی۔ اچھا اس سے پہلے

اگر کوئی مسائل اور یہاں پر جو ہے نا جاہل پتی سے مراد ہے مسائل نماز سے جاہل سمجھ آ رہی خیر یہ آگے بات چل رہی ہے ابھی پھر فرماتے ہیں تجس اذان وغیرہ لا کال مجنون رقم یسو اذان الفاسق والمرات والجنو يدل على ما في ذلك جی ہے نا عقل غیر شرط سے آتا اذان کے لیے تو اذان غیر عقل صحیح ہے مجنو ماتو سکران کی طرح کما یسو اذان الفاسق والمرض وجن یدل علی ما فی القدام انه یقرا اذان المجنون و سکران و ان الاحب فی ظاہر روایت ہے

اچھا لئن ما يسر الله عن اكل الارض تصوت الطيور فحصل المنافات بين ما جزم المسند طبعا البار وكذا ما قدمنا ان شاء الله من من عدم الصحه اذان غير الاخر كل مجنون والمعذور صدنا بين ما في العدم الصحه اذان كل سوى سبيل الله والذي يذر في التوفيق وان المقصود بسم الله اذان في الشرع على اعلام بدخول اوقات الصلاه ثم شار من شعائر الاسلام في كل بلد ناهي من الاراد واسلام محمد فما ان حيث الاعلام بدخول الوقت وقبول قوله لا بد من الاسلام فيه. والعقل والبلوغ والدالت ومن حیث الاعلام بدخول الوقت وقبول حول ہی لابد من الاتیق ہے لابد من الاسلام والعقل والبلوغ والعدالت وقدم لا قبل هذا الباب عن معين الحكام مع السرو المؤذن يكفي يخبر بدخول الوقت اذا كان بالغا عقلا عالما في الاوقات المسلمين ذاكرا يوم ولا قولي والظاہر ان قوله ذاکرا غیر قابل لقبول خبر المرات صحیح جادن یقال لو تصور موزن بهذه الوجه سوى ذنب الا فلا يسلم من حصل اعتماد عليه في دخول الوقت صحیح جادن یقال لو تصور موزن بهذه الصفات يسوع الآن وإلا فلا يسوع من أحد ما تحكي في الوقت وقدمنا أيضا قبل هذا بعد أنه في الفاصل يوم البديل جی فاسق کی عوام کے آگے کا بھی اختلاف پایا جا رہا ہے بعض کہتے نہیں ہے بعض کہتے ہیں یہ معذن راتب کے متعلق راتب کے نام سے راتب انہوں آندھنے جڑا مقرر ہے اذان واسطے جی۔ جی، امام راتب انہوں کا اندھنے جڑا امامت آستے مقرر ہے جی۔ یہ فرما دینے کہ اگر جماعت ایک ایسی جو چند لوگ آئے نے انہوں وقت دے دا علم ہے کہ ایس وقت ہوں نماز دا وقت ہو گیا جی۔ تے اذان دیتی ہے فاسق نے یا عقل والے بچے نے جی۔ تو کوئی کراہت نہیں ہے نہ ہی یاد ہے جی۔ جو پانچ وقتی نماز اذان ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے یہ مطلب یہ نکلا کہ ہوں واقعی جی سانو پتہ ہے کہ نماز دا وقت ہو گیا ہے کوئی فاسق بندہ آیا اذان پڑھ دیتی سو انہوں آکھنا دوبارہ پڑھے گا لگتا انہوں آکھنا انہوں نے اذان دے بات کسی اور انہوں آکھنا گیا دوبارہ پڑھے گا لگتا اے نو یہ دی بھی بارے سے ریت بلا آپ کو نہیں عدالت کو شرط عدالت ہے ہی نہیں نا اچھا کتھے جنرل ممتاز در پڑھو اس تو بیجے بھائی بیجے تو سبق پارے گولے اور پرہ بیجے انہوں بی بی نو کراؤنا کہ بندے نو بیجے بی بی کتھے پہلی جلدہ پر پہلی پہلی اور پرہ کنیوں روح صاحب والا صاحب بہت

فرمایا نا عالم فاسق جڑا وہ جاہل ہے جنا لو کوئی کمی نہیں غلط متقی جو ہے وہ اللہ

اعلی حضرت فاسق دی اعظم دے اگے جا رہے ہیں اذان تو مقصود اعلان ہے امامت تو مقصود نہیں اعلان لہذا فاسق بھی امامت ہے جو مقصود ہے امامت ہے وہ فوج نہیں ہوتا سوال ہے یار میں تو آنا بھی اتنے کچھ سمجھ نہیں لگتی بھی اذان کیون امامت تو بتائی جانے وہ نام مراد بے وزو کا احتمال بھی اتنے ہے ادھر بھی تو احتمال ہے بھائی وقت تو پہلے نہ پڑھ دے اسے تے اعتمال اور زیادہ ہے کہ سردی دی وجہ نال گزر کرے نہ مجھے جی میں رحمان ہاں۔ تے واقعی بھی ہے اساں اج تک مؤذن ہو جے نہیں ویکھے جنہاں نے اذان وقت تو پہلے اذان پڑھ دیتی ہوئے جڑے مؤذن رات کو بولنے نے سارے کتے پڑھدا رہ گئے اجن تک امامت بغیر گزر کرے جگہیں میں گیا کہ پانی سردی تھی

لا يجوز لك اگو فرما رہے ہیں فتنبہ لحاظ دقیقہ لحاظ دقیقہ اس بریک گل دے واسطے خبردار ہو جائے تو ہم کیسے عجیب گل ہے کہ اگو کھڑا ہوئے ہوں تے اعتماد جائز دے پچھلے تے نہیں جائز یار کوئی ہے گل کرنا لکھ ہے استعمال کیا سی وہ کو کیتی گلیاں تجریش ٹھیکڑے ہیں جدا نام مراد بغیر وضو تے حضرت صاحبہ نماز پڑھے کھڑے وہ کیا پتا جڑا قرات جڑی کرے نہ کھڑے ایسا نماز ہے چپ کر کھڑا رہے چلو یہ مسئلہ وقت کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں مول مسئلہ امامت کا ہے بارشریت نے فلانے جڑا قرآن کو مخلوق بتاتا ہے قبر کرامن کاتبین کا انکار کرتا ہے فلان یہ کافر ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی نہیں ہے یہ لکھا ہے نا میرا ایسے دل نہیں منتا بھی رسائل الارکان کتاب امام بحر العلوم لکھنوی جی عبد العلی باہر العلوم لکھنوی رسائل الارکان یہ کتاب ہے اچانک اس کو دیکھنے کا خیال پیدا ہوا تو بڑی وضاحت سے انہوں نے مسئلہ بیان فرمایا ہے جو کسی بھی کتاب میں اس طرح بیان دیکھنے میں نہیں ہے یہ کتاب ہر جہاں بنانے کے قابل ہے میں تو آج اس پر غور کیا ہے ہے اللہ حضرت بھی بہرلوم کہتے ہیں انہوں نے صفحہ ننانوے پہ کافی بات فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو فکہ نے لکھا ہے کہ بدعتی جو ہے نا اس کے پیچھے اس کو امام بنانا تو گناہ ہے لیکن اگر امام بنا لیا اپنا امام بن گیا ہے تو کہیں اور نماز جو ہے نا وہ سنی کے پیچھے پڑھنے کا پڑھنے کا کوئی موقع نہیں ملتا تو پھر اس کے پیچھے پڑھ لینا جو ہے افضل ہے اکیلے پڑھنے سے سمجھ نہیں آئے ایک تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ گرافی ہے جو نہ کرے ٹھیک ہے اس کی مقبصرہ نہ ہو کیا لیکن ساتھ یہ بھی آگے انہوں نے ایک اور وضاحت کی ہے کہ وہ بداعتی بندہ جو نماز پڑھا رہا ہے نا جی۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا ثواب اس وقت پائے گا کہ جب وہ بداعتی شخص جو ہے نا وہ اس حد تک بداتی نہ ہو کہ وہ امام بنے سننی کا تو نیت نہ کرے کہ یہ کون سا پیچھے مسلمان کھڑا ہوا ہے یا نماز میں لانت کرے لانت بھی نہ کرے نماز میں پچھلے پر سمجھ بات کیا رہی یا سنیوں کے مقتدا اماموں پیشواؤں پر لانت نہ کرے جی۔ سمجھ نہیں آ رہی جی۔ اور یا بغیر سہارت کے اس کو نماز نہ پڑھائے یا اس کے وضو غسل میں شبہ ہو ایسے جو بداتی لوگ ہیں جن کے یہ صفات ہوں تو نماز بالکل ان کے پیچھے جائز نہیں ہوتی پھر آگے فرماتے ہیں کہ ابو امام ابو حنیفہ اور امام شافی رحمہ اللہ سے جو شیعوں کے پیچھے نماز کے فاصل ہونے کا مسئلہ ہے ان سے مراد وہ شیعہ ہیں کہ جن کی عادت اور مذہب سب شیخین نہ ہو صحابہ کو سب تبرہ نہ ہو جی۔ اور ان کی دعاؤں کے اندر جو نماز کے اندر دعائیں ہوتی ہیں وہ صحابہ کرام کو گالی دینا نہ ہو اور نہ ہی نماز کے اندر وہ جائز سمجھتے ان گالیوں کا اس باتوں کو اگر وہ ایسا شیعہ ہے کہ خنزیر ان کی نواقی شیعوں کی نماز کے اندر جو ہے نا صحابہ کرام کو جو ان کی دعا شمار ہوتی ہے بلکہ اور سنیں یہ جو ہے نا ایمان بگاڑا داتا دربار کے ساتھ گامے والا تو گامے والا جو ہے نا گامے مراسی والا اس کے اندر جو جماعت نماز ہوتی ہے نا تو مجھے ایک سنی شخص ادھر گیا تھا اس نے بتایا کہ یہ نماز مغرب کے بعد چکر لگاتے ہیں طواف کرتے ہیں اور جناب سید صدیقہ پاک اور حضور کے ازواج مطالعات کو گالیاں دیتے ہیں تبرہ کرتے ہیں نماز کے اندر بھی ان کا یہی کام ہوتا ہے کتنا جو ایسا کرے گا اس کے پیچھے نماز بالکل صحیح صحیح ہوتی ہوتی نہیں ہے جی۔ آپ فرماتے ہیں ہاں وہ شیعہ جو مولا علی کو فضیلت دیتے ہیں شاخین پر لیکن شاخین پر تان نہیں کرتے ان کو برا نہیں کہتے جیسے زیدیا شیعہ زیدی زیدی زیدی شیعہ ان کے پیچھے نماز جائز ہے لیکن کراہت شدید ہے پھر بھی اچھا پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو یہ کہنا کہ منکر شفاعت جو ہے جیسے محتضلہ ہیں وہ منکر شفاعت منکر رویت کے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا صرف علم ہی ہے بس اچھا عذاب قبر کا منکر کرامن کاتبین کا منکر یہ اس کے پیچھے نماز بالکل صحیح نہیں ہوتی اور یہ جناب جی کافر ہوتا ہے مرتد ہوتا ہے کسی طرح موضوع پر مسئلہ جو ہے اس کا انکار کرنے والا مرتد ہے مشبہ وغیرہ آپ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فکلوہا و امثالوہا من تشوی شاطل متاثرین یہ متاثرین کو کہا کی پریشان کن باتیں ہیں مخالفت لما الما القدماء جن پر قدماء ہمارے عمائ مجتہدین تھے جو اس کے مخالف ہیں فلاح فتو الحا فنتا یہ قابل توجہ باتیں نہیں ہیں کہ ان پر فتوا دینا تو بڑی دور کی بات ہے لہذا یہ وہی تشویش کن بات ہے جو یہاں پر لکھی ہوئی عالمگیری کے حوالے سے یہ متاثرین کی تشویش کن باتیں ہیں ہاں جی اصول کلیا وہی ہے اس سے نہیں ہٹا جا سکتا اسی وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں پہلے اصول ایک شرح شرح سمجھو جب ہمارے فوکا متقدمین اپنا متقدمین اور ہمارے صاحب یہ عقائد والے صاحب لکھ رہے ہیں فوکہ خود لکھ رہے ہیں کہ جناب مطلب جس کی بدعت مکفرہ نہیں ہے سمجھنی بات کیا ہے جی۔ اس کے پیچھے نماز جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی لیکن پڑھنا مکرو ہے تو بات یہ ہے کہ ان کو کافر قرار دینا پھر کس پک سے بن رہا ہے جی۔ معلوم ہوا یہ تشویشات متاثرین میں سے اس کی طرف سے نہیں کرنی چاہیے مخالف اب وہ مسئلہ حل ہو گئے جو کہتے ہیں کہ بھائی یار یہ بڑا بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے تصدیق کیسے کریں جیسے اللہ صاحب تفتانی یہاں پر پریشان تھے اور فلاں فلاں پریشان تھے تو یہ بات ہے کہ جناب لیکن یہاں پر ایک بات رہ جاتی ہے وہ یہ کہ کیا امام ابو حنیف اور امام شافی رحمہ اللہ سے یہ نقل درست ہے اگر نقل درست ہے تو پھر تشویشات متاثرین کہنا غلط ہے اور اگر نقل درست نہیں ہے تو پھر تشویشات متاثرین کہنا درست ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے بہرحال جس طرح یہ مسئلہ لکھا میرا اس کے ساتھ یہ منکر شفاعت منکر رویت وغیرہ کو کافر قرار دینا یہ ہمارا مذہب ہے ہی نہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کلام یہاں پر ہی میں نے دیکھا ہے کے میں چلو بند کرو